ابن عون نے ابراہیم سے انہوں نے عبیدہ سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا لوگوں میں سے بہترین میرے دور کے لوگ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین ہیں پھر وہ جو ان کے ساتھ کے دور کے ہوں گے یعنی تابعین رحمہ اللہ پھر وہ جو ان کے ساتھ کے دور کے ہوں گے یعنی تبع تابعین عبیدہ سلیمانی نے کہا مجھے یاد نہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری بار کہا یا چوتھی بار پھر ان کے جانشین ایسے لوگ ہوں گے کہ ان میں سے کسی ایک کی گواہی قسم سے پہلے ہوگی اور اس کی قسم اس کی گواہی سے پہلے ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر 6472